تری حیات دنیا ہاں جی کہ اپنے آپ کو پابند کیجیے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنی آنکھیں جو ہے دنیا دار لوگوں کی طرف نہ کریں ان کی طرف نہ دیکھیں جو غافل ہوئے جی مرغی نے مور کے دو بچے نکالے ہاں جی بتیجے نے دو بچے نکالے مور کے جی تو اس کے دوست نے نکالے تو اس کو دیے تو میں گیا تو بڑا پھر رہا تھا بڑا دل خوش ہو رہا تھا تو اس نے کہا جی یہ تو بارہ سو روپے پر تو انڈا ملتا ہے اور پھر جس آدمی نکالے ہیں دو بچے تو اس کے بعد اس نے چونتیس سو کے مجھے دیے ہیں ہاں جی اور کہہ رہا تھا کہ اب یہ بارہ بارہ ہزار کے ہو گئے ہیں بارہ ہزار کا جوڑا ہو گیا ہے اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے تو وہ ہو جائے گا یہ تیس ہزار کا ہو جائے گا یہ تو مرغی بیچاری ہوئی ایک سو بیس روپئے کی قیمت کی ہاں جی مرغی بیچاری ایک سو بیس روپئے کی ہے لیکن چونکہ انڈا مور کا تھا استعداد والا تھا اور وہ جو زندہ ہوا اور باہر نکلا تو ایک سو بیس ماں تو ایک سو بیس روپئے کی ہے اور بیٹوں کی قیمت یہ تیس ہزار لگ رہی ہے تو سلاسل کا بندوبست کرنے والے ایک ذریعہ ہوتے ہیں باقی آنے والا اپنی استعداد کے بقدر لے کر جاتا ہے اور پھر جتنا اس کو اللہ دیتا ہے جتنا محنت کرے گا جتنا اس کو اللہ نے فین دیا ہے ہاں جی اور جتنا اس کو اللہ نے دیا ہے وہ تو اس کے پر ترقی کرتا ہے ہاں جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا ذکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے حدیث پڑھی تھی ان سے اور اللہ کی شان کے پچیس سال کی عمر میں عالمی امیر ہوئے تبلیغ کے ہاں جی اور کوئی یہ ہے تو نہیں چالیس سال کی عمر میں کتب ہو گئے اور جس وقت حاج میں ساتھ گئے مولانا نقری صاحب رحمۃ اللہ کا حال دیکھا تم نے کہا سبحان اللہ کہ ہمارا غلام تھا اور ہمارا مالک بن گیا جی۔ اللہ نے اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ وہ ایک عالم تھے بہت بڑے ان کو سنا تھا کہ جب تک آدمی بیت نہ ہو تو دل روشن نہیں ہوتا ہے تو وہ چلے گئے پتا چلا کہ اپنا پہاڑی علاقے میں کوئی بزرگ ہیں تو ان سے بیت ہونے کے لیے چلے گئے تو رات کو جو ہے نماز ان کے پیچھے پڑی تو ان کی تجویز درست نہیں ہے مخارج درست ہے نا ادائیگی درست ہے کا خیال ہو ہو اتنی بڑی شہرت ہے اور تجویز درست نہیں ہے اور ہم یہاں بیت ہونے کے لیے آ گئے تو پھر چلے گئے تو صبح کی قزائے حاضر کے لیے جنگل جانا ہوتا تھا پرانے زمانے میں تو بیت تو خلام نہیں تھا نا جنگل جو گئے تو دیکھا کہ شہر آ گیا یا اللہ کیا کریں تو اتنے میں دیکھا کہ وہ بزرگ بھی کرایا حالت کے لیے آئے ہوئے تو نے شہر کو دیکھا جا ہمارے مہمان کو تنگ کرنے کے لیے آ گیا تو شہر نے دم دبائی اور بھاگ گیا تو عالم جیسے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ تجوید اور وہ تمہاری درست ہے اور تعلق جو ہے ان کا درست ہے جی ہاں، اللہ کے ساتھ ہو انسان تو چھوڑو شہر بھی حکم مانتے ہیں جی تو مسئلہ یہ ہے کہ فقیری چیز ہی جدا ہے یہ تو زخم ہے دل میں اور ایک تعلق ہے اور لحاظ ہے اللہ تعالیٰ کی خان الجلال اللہ ٹھیک ہے نا جی اور دوسرا یہ ہے کہ سلاسل خود ایک ادارہ ہے ہاں جی آپ جو ہے یعنی وہ ہمارے میڈیکل ریپ بنتے ہیں نا میڈیکل کمپنیوں کے نمائندے کوئی آتا ہے کمپنی کمزور ہے اس کا کچھ ہے ہی نہیں ہے جہاں جاتے ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے نہیں چلتی اس کے ہم تنگ ہوتے ہیں جی۔ اور دوسری کمپنی والا جی چالو کمپنی جی ہم تھوڑا سا پھرتے ہیں بڑی آمدنی ہو رہی ہے اور بڑا ہماری بھی تنخواہ ہو رہی ہے جی کمپنی اب بات ہے ہاں جی۔ تو ہوتا یوں ہے کہ وہ سلسلے کے جو پیچھے سے بزرگ مضبوط ہوتے ہیں ان کا فیض چل رہا ہوتا ہے جی۔ ہاں اور تھوڑا عقائد کی دستگی اگر ہو بےدت نہ ہو عقائد کی دستگی ہو ہاں جی اور مفاد پرستی نہ ہو ہاں جی تو فیض پیچھے بزرگوں کا آتا رہتا ہے ہاں جی۔ ہمارے مولا صاحب ہومایا کرتے تھے مرکز کے پاس نہر بہ رہی ہے نا تو اس نہر کے اندر سے جو ہے تو ایک گندے پانی کا نالا اس کے اندر سے گزر رہا ہے پائپ لائن اس کے اندر سے گزر کر اس طرف کو جا رہی ہے ہاں جی۔ تو اس پر کچھ اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے تو یہ جو ہوتا ہے یعنی کا فیض جو ہوتا ہے آگے کوئی کمزور پول بھی رکھ دیا گیا ہاں جی اور کوئی جو ہے تو نہیں یعنی وہ گندے نالے والا بھی اگر کوئی آگے آگے تو وہ بچ بچا کر نکل جاتا ہے پیچھے فیض صاف ستھرا ہی پہنچتا ہے یہ کہ مفاد پرستی ہو جائے اور دنیا داری ہو جائے تو ہاں جی؟ <coughs> بلکہ وہ ایک علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کوئی بزرگ تھا ان سے ہوا ہوا تھا تو سست آنا جانا نہیں کرتا تھا کچھ سیکھنا سکھانا نہ کر سکا یہاں تک ان کی وفات ہوگی اس کو بڑا افسوس ہوا گیا ان کے بیٹے کے پاس بیٹا دنیا دار تھا ایسے ہی کہ نشین تھا شراب کا بھی عادی تھا اور گانے بجانے اور یہ وہ حضور مجلس ہیں تو یہ گیا کہ اب ان کے بیٹے سے بیت ہوں گے تو وہاں چلا گیا تو اس آدمی کا نام عبد الرحمان نام تھا تو اس نے وہاں کوئی اپنی شراب کی مجلس لگائی ہوئی تھی اور جس نوکر کو بھیجا تھا مٹھائی لانے کے لیے تو اس کا نام بھی عبد الرحمان تھا تو جا کر دروازہ پر دستک دی تو اس نے عبدالرحمان تو اتنے کامل ہیں حضرت صاحب کے ہمیں نام لے کر پکار لیے تو اس نے دروازہ کھولا تو یہ کھڑا ہے نے کہا یہ کون آدمی آ کے مجلس کو خراب کرنے والا کہا یہ حضرت نام آپ کے مریض ہیں آپ کے پاس آئے ہیں اصلاح لینے کے لیے تو وہ کہتے بھائی ہم کچھ بھی نہیں جاؤ تو کہ نہیں جی، بزرگ ایسے ہی ہوتے ہیں وہ تو اپنے کچھ نہیں سمجھتے آپ نہ سمجھے نا ہم سمجھتے ٹھیک ہے جی آپ کو تو کچھ پتہ نہیں چل رہا جی آپ کو تو نہیں پتا ہمیں پتا ہے جی۔ اب اس سے کہ پیچھے آدمی شراب لے کر آنے والا ہے یہ کھڑا ہو گیا تھا کہ ایک بری بات ہے آج جی۔ تو اس نے کہا نہیں ہمیں بیٹھ کر کوئی خدمت بتائے خدمت بتائے تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ فلاں باپ کی جا کر خدمت کرو چلو تو چلا گیا جی وہاں اب ہاں، جو صحیح مالک ہم نے کہا یہ کہاں سے آ گیا نہیں ملازمت لینے والا کہ انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں بگا رہے ہیں انہوں نے کہا جی میں آپ سے کچھ نہیں لیتا روٹی بھی نہیں لوں گا آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا آپ مجھے کام کرنے دیں تو باقی کام کر رہا ہے کر رہا ہے سنبھال رہا ہے ہاں جی کار ان کے والد صاحب سے سیکھے تھے وہ کر رہا ہے اور باقی باغ کو سنبھال رہا ہے یہاں تک کہ ایک بڑے بزرگ وفات پا رہے تھے تو اس وقت کے جو کتب تھے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو اب سب لوگ اس انتظار میں کس کا مقام کس کو ملے گا تو پہلے سے ہر جگہ پر یہ پہلے سے معلومات ہوتی ہے نا کہ فلاں درجے پر ہے فلاں فلاں سینئر ہے فلاں کی پوسٹ ہو جائے گی لیکن فلاں سینئر تو ہے لیکن سیاسی اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے فلانے کا جو ہے اس وقت بھائی جو ہے وہ <coughs> فلانا وزیر ہے جی اس کو ہو جائے گی یہ وہ ہوتی ہے تو سلسلہ میں بیچتا ہوتا ہے کہ فلاں کو یہ چیز ملے گی فلاں کو دو مہینے پہلے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ صاحب جانے والے ہیں اور ان کے فیض کا خاص اثر جو ہے تو تقی عثمانی صاحب کو ملے گا اور بھی اچھا صوبی اقبال صاحب کو ملے گی ان کے بعد جو ہے تو کو تو خیر جی وہ تو اب سب بیٹھے ہیں تو اب انتظار میں ہیں جی فلاں کو ملے گی فلاں کو ملے گی تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی کا جو وہ تھا مکان تھا یہ فلاں باغ کا مالی اس کو ملے گا جی اب سب لوگ حیران رہ گئے اب جو اس آدمی کی روح نکلی تو اس کا جو فیضان کا تار تھا اس پر جو آ رہا تھا من جانب بلا وہ جا کر جڑ گیا اس کے ساتھ جڑ گیا اس کا دل روشن ہو گیا اس کو پھاوڑا وغیرہ پھینکا اور مالیوں کا والی نے کہا کہ انہوں نے کہا کدھر جاؤ کام کا آدمی بس کا ملا وہ سارا کام کر رہا تھا بیچ میں سے چودھری بنے بیٹھے تو اس کو روک رہے روک رہے کہ بس ہم جائیں ہمارا کام ہو گیا اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک ڈاکو تھا تو ڈاکے سے کمزور ہو گیا صحت کمزور ہو گئی تو بیٹھ گیا ایک جگہ پر پیر بن کر تو کچھ سادہ لوگ تھے وہ کوئی اللہ والے کی تلاش میں تھے آگے بہت ہو گئے اور اس کو ذکر آج کہ اتنا سا یہ ذکر کرو یہ ذکر کرو یہ مراقبہ کرو ہاں جی کرتے کرتے کرتے اس سارے انہوں نے جو ہے ایک دوسرے کے مقامات پر مراقبہ کر دیکھتے جی فلانا جو ہے اس کا سدت المنتہا منتہا تک ہے فلانا پہلے آسمان تک ہے دوسرے تک ہے تیسرے تک ہاں جی۔ پھر جو ہے تم نے کہا کہ حضرت صاحب کا مقام دیکھتے سارے مراقب ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے تو ان کو نہ پا سکے ہاں جی تو اس نے زن سے مسئلہ چلتا ہے کدھر تھا ہاں جی۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو کوئی مقام والا آدمی ہے ہی نہیں انہوں نے کہا حضرت صاحب کا اتنا مقام ہے کہ شاید ہم اس کو پا ہی نہیں سکتے ہمارے ادراک میں نہیں آتا ہے تو پھر انہوں نے سب نے کہا کہ اب ادب سے ہم عرض کر دیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں ہاں جی تو گیا نے کہا کہ حضرت ایک استاخی کرتے ہیں ہم کہ ہم سب نے ایک دوسرے کے مقامات دیکھے بڑی اونچی سی پرواز تھی آپ کو ہم نہ پا سکے تو آپ خود ہی بتا دیں تو آج میرے آپ سے کہا کہ میں تو ایک میں اس پیٹ کے خاطر یہاں بیٹھ گیا ہوں کوئی کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں کما نہیں سکتا ہوں اور تم لوگ اخلاص کے ساتھ آئے تم کامل ہو گئے تو سب نے مل کر دعا کی کل پر متوجہ کو بھی کامل کر دیا کھجڑا تھا تو کسی کام کا نہ رہا روگن ختم ہو گیا کون پوچھتا ہے تو پیر بن گیا کہ مرید ہوا ایک ہی شکار ہوا تھا مرید ہوا تو خدمت کرتا تھا اتنے لوگوں نے کہا کہ بہت بڑے بزرگ شیخ ابل جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں تو سب لوگ جو ہے وہ گئے زیارت کرنے کے لیے اور لوگ کھڑے تھے زیارت کرنے کے لیے تو مجھے اس وقت شیخ رحمۃ اللہ ان لوگوں کے پاس سے گزر رہے ہیں تو جو ہجرا تھا وہ آگے ہوا اور یہ آدمی ایسے حال میں ہو گیا کہ اگر حضرت صاحب کی طرف شیخ القادی رحمۃ اللہ منہ کرتا ہے تو ان کی طرف پیٹ آتی ہے اور ان کی طرف منہ کرتا ہے تو ان کی طرف پیٹ آتی ہے تو اس نے جو ہے وہ ان کے جو ہجرا پیر تھا اسی کی طرف منہ کیا تو شیخ عبد رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ میری طرف منہ کیے ایک آدمی پیٹ کیے کیسے کھڑا ہے کہ اس کو بلاؤ جی دونوں کو بلایا گیا جی تو نے کہا کہ حضرت اس طرح ہو گیا کہ اس وقت ہمارے حضرت صاحب تھے میری پیٹوں کی طرف آ رہی تھی آپ کی طرف آنی تھی ان کی طرف آنی تھی تو آخر مجھے یہ آئی کہ میں آپ کی طرف پیٹ کر کے ان کی طرف منہ کر دوں اس نے دونوں کے کندھے پر ہاتھ رکھا دونوں کامل ہو گئے ہاں جی کیا آپ کو اتنا ادب تھا جی ہاں جی دونوں کام جی خاک میں مل آگ میں جل جب اینٹ بنے تب کام چلے ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر تعمیر نہ کر ہاں جی۔ تو سلسلہ سراسر ادب بے محبت ہے ہے اعتماد ہے ہاں جی۔ سبحان اللہ دینے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے یہ کل جو ڈاکٹر آیا تھا جس کو میں نے شما سعودی عرب سے آیا فرانس میں ہوتا تھا یہ تو اس نے کہا کہ فرانس میں میں تھا تو پورا ہفتہ جو ہے تو یعنی ہمارے مولانا صاحب سے بیت تھا یہ ڈاکٹر سیار وغیرہ سارے اس کی وجہ سے لگے ہیں ہاں جی تو خیر یہ اس نے کہا کہ مسلسل ایک ہفتہ اس لیے کہ ہر روز میں رات کو مولانا صاحب کو کہتے تین دن اکیلے مولانا صاحب کو خواب میں دیکھا اور تین دن پھنس گیا تو مولانا صاحب کے ساتھ تو میں خواب میں دیکھا کہتے میں نے گھر والی سے کہا کہ کوئی یہی بات ہو رہی ہے اتنی کیا بات کہتے پھر میں میرا خیال ہوا کہ ہاں میں فرانس پہ جمعہ ہوتا ہے میں وہاں جاؤں تو کہتے وہاں میں پہنچا تو خالصہ علاقہ ہمارے پشاور کے قریب دیہات ہیں چالیس دیہات ہیں خالصے کے تو کہتے خالصے ایک آدمی بلا رویا اس سے کہا تو میں کچھ پتہ چلا ہے تو میں نے کہا جی مجھے اتنی پسند کہ مولانا صاحب کی وفات ہو گئی کہ ان کی وفات ہو رہی تھی تو میں تمہیں برخدار کیا پتا ہے یہ ایک ٹیلی کاسٹنگ ہوتی ہے سارے عالم میں اور یہ جو ہے یعنی ارواہ پر جا رہی ہوتی ہے جہاں جہاں پر بھی اور عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے ذریعہ انسان کو بنایا ہے ہاں جی اور اللہ تبارک دیتا ہے لیکن کسی ذریعے سے دیتا ہے بغیر ذریعے کے نہیں دیا جاتا ہاں جی یہ ہے جی اللہ وفات کے بعد ہی پہلی بار ہی آیا یہاں پر آیا سبحان اللہ فلاسل دو ایک جو ہے تو وہ تشریح تشریح نظام ہے کا ایک تکمینی نظام ہے اور ایک تشریحی نظام ہے تشریحی نظام جو ہے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کو پھیلاتے ہیں اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں ان کو کہتے ہیں اولیاء تشریح یہ اولیاء تشریح ہوتے ہیں ان کا اپنا نظام ہے جس میں کہ عام اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے تو نہیں یعنی خاص اولیاء اللہ ہوتے ہیں چار کتب ہوتے ہیں ساری دنیا میں ایک ان کا بڑا کتب ہوتا ہے جسے کتب مدار کہتے ہیں اور یہ آپس میں ان کو بتایا جاتا ہے لحم البشرا جو لحم البشرا فی الحیات دنیا لحم البشرا فی الحیات دنیا کی تفسیروں میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ دنیا میں جس آدمی کو اللہ تعالیٰ مقام ولایت سے سرفراز فرماتا ہے تو اس دور کے اولیاء اللہ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی منتخب ہو گیا اور ان کو جو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے خوابوں کے ذریعے اندازہ ہو جاتا ہے اور شر صدر کے ذریعے اندازہ ہو جاتا ہے تو یہ یعنی تشریح ہوتا ہے پھر من جانب اللہ جو بات آتی ہے فیض کی اور امت مسلمہ کی دینی بلائی کی وہ آسمان سے ملیالہ سے اترتی ہے تو کتب کے قلب پر آتی ہے اور کتب کے کلب میں جب بارد ہوتی ہے تو جہاں جہاں اولیاء تشریح ہوتے ہیں ان کے قلوب میں وہ داخل ہو جاتی ہے ہاں خود داخل ہو جاتی ہے اس کو کہنا شروع بیت اللہ شریف کے امام کی زبان سے بات نکلتی ہے اور مسجد نبی کے اس کے امام کی زبان سے نکلتی ہے اور ساری دنیا میں جہاں جہاں خطیب کھڑا ہے اس کی زبان پر جاری ہوتی ہے اور اس کے بعد کا تجربہ کرتے ہیں یہ بات ہو جاتی ہے ہاں وہ پھیلتی ہے وہی بات ہاں تو کتب کے پاس کچھ پہنچے یا نہ پہنچے اور کسی کے پاس جائے یا نہ خط بھیجے یا نہ بھیجے یہ بات روحانی ہوتی ہے فیض اس سے چلتا ہے اس کے ذریعے چلتا ہے اور سب جگہ تقسیم ہوتا ہے ہاں چار کو تو ہر وقت رہتے ہیں ہمیشہ تو ہاں، کی وفات ہوتی ہے پھر دوسرا ہوتا ہے ان کا بڑا ہوتا ہے ایک ہیڈ ہوتا ہے ان کا نا ہاں باقی ماتحت ہوتا ہے سارے ہاں، افسر کو وہ بتائیں گے آپ یہ میں آ رہا تھا مولانا صاحب زندہ تھے پاس سے میں نکلا تو یہ دوری گارڈ کے گیٹ سے داخل ہوا آیا تو یہ جو ٹینکی ہے اس کی ایک ٹینکی ہے راستے میں پانی کی اس کے پاس سے میں گزر رہا تھا تو بالکل جیسے کہ ایک بات آئی اور ایسے دل میں گری کہ مولانا صاحب کو تو گئے یار نہیں بات کیسے آ گئی تو مجھے خیال ہوا کہ ہر مرید کے لیے اس کا پیر کتب ہے ہمارے تو کتب ہی ہیں جی، بس سب کیا تو خیال ہو میں آ گیا پھر دل میں بات تھی دل میں بات رکھی ہوئی تھی کیا انہوں نے اپنے کتب خانے کو صاف کرانے کا کہا تو وہاں میں گیا تو وہاں خط پڑا ہوا تھا وہ خط کو میں نے خط کو میں نے کھول کر پڑھا حضرت مولانا صاحب کا خلیفہ تھا غازی مرجان مدینہ منورہ میں ابھی ہوتا ہے مدینہ منورہ کا تبلیغ کا امیر ہے تو اس میں تو اس نے خط لکھا ہوا تھا کہ روزہ شریف پر میں صلاح اسلام پڑھ رہا تھا کہ منودگی ہو گئی تو اس کو مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ جب بھی صلاح اسلام پڑھا کرے تو میری طرف سے بھی اسلام کہا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کو منودگی ہو گئی تو اس کو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے تو مولانا اشرف کی طرف سے صلاح اسلام پڑھتے ہو تم نے کہا جی ہاں تو کہتے حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تو کتب ہیں کہتے میں نے کہا جی کہ میں اس بات کی ان کو اطلاع کر دوں تو حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے شہر میں آئیں گے پھر کہہ دینا تو کہتے بس میں بیدار ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اس طرف حاج میں ضرور آئیں گے کہتے وہاں کی حج میں بلان صاحب آ گئے تو پھر انہوں نے اس بات کو کہا تو یہ اس بات کے یعنی وہ جس وقت یہ انہی دنوں یہ دل میں دنوں میرے بات آئی تھی ان دنوں یہ بات ہوئی تھی لیکن اس میں حج سے واپس ہونے کے بعد چار سال تک اگر مولانا صاحب نے کسی کو نہیں بتایا مجھے ہمیں بھی نہیں بتایا ہے سر یہ خط وہاں سے میں نے دیکھ لیا تو وہ پتہ چلا اس سے تو خیر جی یہ ہاں، ہوا ہاں دوسرا سلسلہ جو ہے تو وہ تقرین کا ہے اور لیائی جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں پر زمین پر روزی کو اترنا اور روزی کی تقسیم اور حکومتوں کا بدلنا لوگوں کو عہدے ملنا وزارتیں ملتا ملنا یہ باتیں ہوتی ہیں ان کو اولیاء تخوین کہتے ہیں اور اولیاء تقوین کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو غوث کہتے ہیں و متخمین یا غوث کہتے ہیں و تشریح اس کو کہتے ہیں اور کتب تشریح ان کو کہتے ہیں تشریح اور تکوین جو ہے تو ان کو کہتے ہیں ان کا بڑا جو ہوتا ہے غوث ہوتا ہے اور ان کا اس طرح ہوتا ہے کہ مختلف متبرک مقامات ہیں زمین پر جہاں ان کی جو ہے تو جس وقت آدھی رات ختم ہو کر آخری رات شروع ہوتی ہے اس وقت ان کی جو ہے تو غار ہرا پر اور بیت المقدس میں یا اس جگہ پر ان کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں کپ تکوین آتا ہے اور ساری دنیا کے جو ہے ابدال آتے ہیں وہ فزیکلی بھی آ سکتے روحانی طور پر بھی آتے آتے ہیں ہیں فزیکلی فزیکلی فزیکل طے آ کی ہوتی ہے کہ یہ ایک قدم میں فاصلہ طے کر کے آ جاتے ہیں اور آتے ہیں وہاں پر تو بالکل ایسے کھڑے ہوتے جس طرح کہ اٹینشن فوجی نہیں کھڑا ہوتا اور ملیالہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس دن کے فیصلے اترتے ہیں رشتے ملیالہ سے لیتے ہیں احکام لیتے ہیں بیت المعمور اسلام کے اوپر اس کا طواف کرتے ہیں پھر اترتے ہیں ٹھیک بیت اللہ شریف اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر ان کا فیصلے جو ہیں تو اس دن کے بہر کو ملتے ہیں اور یہ بھی دعائیں متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف جو چاہ اللہ سے کروانا چاہتے ہیں دعائیں متوجہ ہوتے ہیں تو ان کی دعائیں ہوتی ہیں مخلوق خدا کی دعائیں جمع ہوتی ہیں اور زمین کے حالات جمع ہوتے ہیں سارے اور وہ صبح کے وقت شام کے وقت جو فرشتے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں سارے فیصلے لے کر یہ ملیالہ میں جا کر پھر اس پر ایک فیصلہ آ جاتا ہے اور فیصلہ آنے کے بعد پھر جو ہے تو یہ ملتا ہے اور لیا کو ملتا ہے ساری زمین میں پھیلتا ہے تو عام عام جب معاملے ہوتے ہیں تو اس میں پھر جو ہے تو وفات شدہ لوگ بھی آتے ہیں اور ان کی وہ روحانی طور پر آتے ہیں تو بلا بلازیز اباب رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ فاسد آدمی آیا ہے تو نے کہا آفس فاسد آدمی جو آتے ہیں تو ان کے بالوں کی عید بدن کی عید کپڑے ایک طرح کے ہی ہوتے ہیں بدل کے نہیں ہیں اور باقی جو زندہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے کپڑے بدلے ہوتے ہیں عید بدلی ہوتی ہے کئی بال چھوٹے ہوتے ہیں کئی بڑے ہوتے ہیں اس طرح کے تو اس سے ہم پہچانتے ہیں حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ کے ساتھ اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی جاتی کبھی کبھی رضی اللہ تعالیٰ آتی ہے اس میٹنگ میں اور جب بہت اہم فیصلہ ہو تو پھر حضور صلی اللہ وسلم تشریف لاتے ہیں اس میں سن پچہتر کے آج تھے تھا اس میں آگ لگ گئی ایران کے شیعہ بڑے تھوک کے حساب سے گئے ہوئے تھے تو ان کا مذہب ایسا ہے کہ ان سے ایران میں بھی زنا ہو جاتا ہے ان کی بہتر تھی اس مسئلے میں تو آگ لگی بڑی سخت تو اعظم مولانا صاحب جو تھے ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہ ہر وقت لرزاں ترساں رہتے تھے بہت خوف ان پر ہوتا تھا کہ بس یہ سارا میری وجہ سے ہو رہا ہے تو بڑا شور مچا رہے ہیں کہ مجھے گاڑی میں بٹھاؤ مجھے اٹھاؤ اور جہاں سے نکالو مجھے ہاں جی ان کو اس بات کا غم لگا ہوا ہے کہ بس اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے اور ہماری وجہ سے آ رہا ہے اور ہم یہاں سے نکل گئے میرے ساتھیوں کا کوئی غم نہ کرو یہ بہت کچھ کہہ رہے ہوں کچھ کچھ غم نہ کرو کرو بھی نہیں نے نے کہا کہا کیوں میں یہ ہمارے درمیان بیٹھیں گے ادھر آگ نہیں تو وہ کہہ رہے کہ بھائی کیا مجھے پھر نکالتے نہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں خیر جب ساتھی ان سے بھی ڈر رہے ہیں ہاں جی۔ کیوں کہتے دکھا لو اور ادھر کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہاں جی خیر جی وہ ساتھی کو میں نے نہیں کہا میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے آگ ہماری طرف نہیں آ سکتی ہمارے درمیان ہی موجود ہے تو خیر جی تو اس وقت کوئی بزرگ آئے انہوں نے پھر یہ بات بتائی کہ سارے اور یا غوث کو تب جمع ہوئے اور فریاد کر رہے تھے کہ یا اللہ صاحب کو بچا دیں کہ اللہ کے جو ہے غضب وہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا کہتے ہیں جناب رسول اللہ سے خود تشریف لا یہاں کھڑے ہوئے تو اس کے بعد پھر یہ آگ بجھے ناگ نہیں بجھ رہی تھی تو بجے نہیں یعنی یہ تو ہاں فیصلہ جو اس میں آیا ہے سورہ دخان میں آیا کہ کون سی میں آیا فی آج فرق و کلو امر حکیم فی آج فرق و کلو امر حکیم شب قدر جو ہوتی باقی فیصلہ تو پتا شہبان کو ہوتے ہیں اہم باتیں جو ہیں تو وہ زیادہ القدر میں فیصلہ ہوتی ہیں پاکستان کا بننے کا فیصلہ قدر میں ہوا ہے جی اس وقت جو ہے یعنی یہ ایسا چیخیں مارتا تھا عمارت یہ مسود صاحب کی گاہی کے لیے جو آسمان کو پھاڑ رہے ہوں اس سے پہلے ہاں جی تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ شاید قدر بھی تیئیس تاریخ تھی کیونکہ تیئیس کے بعد ان کی آزادی کا فیصلہ ہو گیا تو کیا فرق الم حکیم قسم کی چیز تھی یہ اس میں ہوئی اہل جی۔ ارشاد ان کو کہتے ہیں نا تشریح یہ جو اولیاء تشریح میں نے آپ سرس کیا نا ان کو جو ہے تو صاحب ارشاد لگنی کو کہتے ہیں سارے اللہ محنت ہی بنتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اس کو اس کے امال قبول ہوتے ہیں کہ وہ شریف میں آیا نا کہ جو فضائل رمضان میں لکھی ہوئی ہے یہ سمت میں جو ہے تو ہر وقت جو ہے تو پانچ سو برگزیہ بندہ چالیس ابدال لیتے ہیں کسی دوسری روایت میں آئے ستر ابدال لیتے ہیں چالیس سے ملک شام میں ہوتے ہیں ملک شام جو ہوتے ہیں عراق اردن اور فلسطین کو کہتے ہیں عراق اردن شام فلسطین ان چار ملکوں کو ملک شام کہتے ہیں اس میں ہوتے ہیں اور باقی تیس ساری زمین میں ہوتے ہیں اور پانچ سو برگزے بند ہوتے ہیں ان میں سے کسی کی وفات ہو تو دوسرے آدمی کو اس کی جگہ پر بٹھایا جاتا ہے فضائل اعمال میں فضائل رمضان میں حدیث شریف ہے نا لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کے کیا خاص امال ہوتے ہیں تو بتایا کہ ان کے یہ خاص امال ہوتے ہیں یہ خوبیاں رکھتے ہیں اپنے آپ کو ابدال جو ہوتے ہیں ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں لوگوں کو دکے دے رہے ہوتے ہیں مار رہے ہوتے ہیں برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کسی کو ہاں جی خضر علیہ السلام کے ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے خضر علیہ السلام سلسلہ تجمین کے خود اس میں ایسے ہیں لوگوں میں سے ہیں سلسلہ تجمین کو علیہ اللہ کے ساتھ کام کرنے والوں میں خضر السلام بھی وہ بھی کام کرتے ہیں کہ بعض مہمیں جو ہوتی ہیں وہ خضر السلام کے ذمہ ہوتی ہیں اس کو وہ کرتے ہیں آپ سرز کیا نا کہ اس کے ایک دن کی ڈیوٹی ان کے دن ہوتی ہے سلسلہ تخوین کے لوگ ہوتے ہیں امداد صاحب اکرام کے دور دور میں تشریح کے جو تشریح کا شعبہ اس کی صدارت جناب رسول کی خود اپنی تھی اور تخوین کے شعبہ کے جو تھے وہ کتب و تقوین جو تھے وہ اب سے کرنی رحمۃ اللہ علیہ تھے میں گیا وہاں پر سیکرٹریٹ میں گیا تو مولانا صاحب کے پاس ایک فقیر آیا کرتے تھے زمانے میں کم لوگ ان کو پہچانتے تھے انہوں نے بھی کم کسی کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے بس یہ کہ وہ جب یہاں پر آتے تھے تو اور کھانا کھانے کے لیے ہمارے گھر آ کر میں ہوتا تھا نہیں تو ہوتا تھا وہ گھر میں آواز دیتے کہ کھانا میرے لیے بیچو جی تو میں گیا ہوا تھا وہاں تو میرا کام تھا تو اس میں بڑے لوگ رکاوٹیں ڈال رہے تھے کے پاس میں گیا تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں جی میں نے کہا یہ میرا نام ہے آپ سے ملنے کے لیے میں آیا ہوں تو اس نے اس طرح مجھے دیکھا اس نے کہا چلو جی میں نکل کر آ گیا تو اتنے میں جو ہے تو وہ آگے کھڑے تھے جی تم نے مجھے دیکھا کہ پریشان ہے انہوں نے کہا کیا بات ہے تو ایسے میں نے وہ میری زبان سے نکال میں نے زبان سے نکل گیا میں نے کہا کہ یہ should be turned out of turn out of the secretariat تو بس ہاں، نے مجھ سے کہا تھا کہ چلو پھر ملنے کے لیے آنا پرسوں ملنے کے لیے آنا بس پرسوں سے پہلے بس وہ میرا خیال اسی وقت گیا صبح اس کو آرڈر مل گیا کہ ٹرانسفر یہاں سے جی اور بس وہ میں گیا جی ٹرانسفر ہو گیا چلا گیا جی تو ان دونوں فاروق سکتی یا محمد خان ہوتا تھا تو اس نے کہا کہ اس کے سامنے اس نے یہ بات کہی تھی تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سنگھ ساکار سنگھ تمہارے پاس خدا سڑا اندر اس کا آرٹسٹ جی اس نے کہا اچھا جی۔ تو اتفاق نام پر پیش ہو گیا تھا اس وقت اکثر یہ ایسے بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں بعض اوقات تو ان کو ظاہری طور پہ دیکھنے میں یہ یعنی آئین میں سے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک کے آواز کامل ہوتے ہیں اور وہ ابدال بھی ہوتے ہیں ایک کے آواز آدھے ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں ایک کے آواز ختم ہوتے ہیں اچھا، ہاں۔ ہاں، سب میں احتیاط کرنی چاہیے ایک آواز بالکل ہوتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں اور ہاں، اس میں جو ہے تو یعنی شیخ ابوالقاب جلانی رحمۃ اللہ علیہ سے آدمی گزرے ہیں کہ یہ بیک وقت جو ہے تو قطب تشریح اور قطب تکمیل دونوں رہے ہیں بہت یہ بہت زوردار کھلی گزرا ہاں۔ ہے سبحان بہت عجیب آدمی تھی اور اس میں کہ مجدین اجبری رحمۃ اللہ علیہ آ رہے تھے تو ان کی ملاقات ہوئی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قادریت کر چشتیت ان کی مہمانی کے طور پر انہوں نے آدمی سے آدمی کو بلا کر کلان پڑھوایا نعت خانی کروائی آدمی کو بلا کرانی تو اس وقت نے جو ہے اپنا اصا گاڑا زمین پر شیخ جلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نے کہا کہ انہوں کہا کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ دوران سماعت ذرا جبش ہوئی تو ساری زمین ہل جائے گی تو ایسا نے اس یہ گاڑا ہے کہ زمین کو اس کو کرے کنٹرول کرے زمین کو قابو کرے تو بہت بڑے شخصیت ہے کہ کہ ان کا جو اس نے پڑھا تھا کہ یہ وہ آدمی ہوگا کہ جو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد کے نمبر پر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کدم اللہ رقبت کل کل اولیا اولیا امتی ہاں جی، اس کا قدم جو ہے تو میرے سارے امت کے ساری اولیاء اللہ کی گردن پر ہے تو روحانی طور پر سوال ساری دنیا کو اللہ نے سنا اور سب نے گھر نہ جو کہا گردن پر نہیں بلکہ ہمارے سر سروں پر ہے اور ہماری آنکھوں پر ہے ابدال سے کتب اور ابدال مرتبے میں ابدال چاہیے یہ جو ہوتے ہیں جو تکوین والے اور اولیاء اللہ ہوتے ہیں اولیاء تکوین یہ اولیاء تشریح کے ماتحت ہوتے ہیں جس طرح ایس پی جو نا ڈی سی کے ماتحت ہوتے ہیں نا تو اس طرح یہ جو ہے تو اس کے ماتحت ہوتے ہیں کہ دعا جو دعا ان کی ہوتی ہے تو وہ ان سے زیادہ پچھلی والے لوگوں کا زیادہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے دربار جو مدارس چلاتے ہیں دینی کے سلسلے چلاتے ہیں کوئی تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور دینی شعبوں کو سنبھال رہے ہیں ان کا زیادہ ہوتا ہے جی سارے مجدور نہیں ہوتے اس کیسے ساری موجود تھا لیکن یہ نہیں پہچان سکا اس کے سامنے بات ہوئی ایک کوئی آنے والا آدمی کوئی آنے والا تھا تو اس کو میں ان سے پوچھتا رہا تھا کہ آج کل حکومت کیسے ہے کیسے چل رہی ہے اس وقت دو پارٹیوں کی حکومت صبح ساتھ میں کٹھی ہوئی ہوئی تھی ہاں جی۔ تو یہ لوگ بتا رہے کہ لوگ بڑے تنگ ہیں اور یہ ہے وہ تو ہم وہاں سے مولانا صاحب سے مل کر آ رہے تھے تو کافی سارے آدمی آ رہے تھے تو فکرا میں سے ایک دوسرے کو کہا کہ حکومت بدلنے کا کیا ہوگا تو اس نے کہا ہمارے سب کے ووٹ تو ہو گئے ہیں بس اس کا ووٹ باقی رہتا ہے مولانا صاحب کو کہا اس کا ووٹ باقی ہے بس تو اسی ہفتے میں وہ بدل کی حکومت میں کہہ صاحب اس میں چل رہا تھا اس نہیں پہچانا گے یہ کون کون تھے کون نہیں تھے عورتیں بھی ہو سکتی ہیں بالکل ایسے اس کہتے ہیں میخوں کہتے ہیں یعنی ایسے درجے کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں کہ ان کی گویا زمین کی میخیں ہوتی ہیں کہ زمین والوں کو اس وجہ سے بہت زیادہ حفاظت مل رہی ہوتی ہے اور ان کے کام بن رہے ہوتے ہیں ترقی تنظیم بھی ہو سکتی ہے اس طرح مثلا کہ پشاور کا ڈی سی کسی کو مقرر کیا جی اس کے بڑے اختیارات تھے جی تو اس نے جو ہے یعنی وہ قاتل کو تو آزاد کر دیا اور آزاد کو پھانسی کر دیا تو ٹھیک ہے اس نے آرڈر نافذ کیا تھا ہو گیا اس کے اختیار میں تھا لیکن دوسرے دن بدل لوگوں نے ہائی کورٹ میں کیس داخل کیا اور ثابت ہو گیا کہ دونوں باتیں سے غلط کی نوکری بھی ختم یہ بھی فنڈ پینشن میں ساری ختم اور الٹا جیل میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بلم بہورا تھا یہ بہت اونچے درجے پر تھا صاحب دعا تھا بڑا مجاہدہ کیا ہوا تھا لیکن یہ ہے یہ اس میں یہ ولایت نہیں تھی بلکہ یہ ایک قسم کی ٹیمپرری پوسٹنگ تھی مجاہدات سے جو ہو گئی تھی ورنہ آخر میں جو ہے یعنی سلب ایمان کے آلات تھے تو اس کو کہا کہ السلام کے خلاف دعا کرو تو اس نے مارفت اس کی تھی اس کو پتا تھا کہ پیغمبر کے خلاف بدوا نہیں ہو سکتی اور نقصان ہوگا کرتے کرتے اس کی بیوی کو لوگوں نے کچھ شکرانے مکرانے دے کر اور اگر کوئی کرتے کراتے کرتے کراتے اس کو تیار کر دیا گدے پر سوار کر کر پہاڑ پر لے گئے اس کو بدعا کرانے کے لیے تو بدعا کرتا تھا لیکن اس کی زبان سے دعا نکلتی تھی لیکن آخر اس نے اپنی نیت کو استعمال کر لیا یہاں تک کہ مسل اسلام کے لشکر میں تعاون پھیل گیا اور پہلے بدکاری ہو گئی لوگوں سے اور بدکاری کے نتیجے میں تعاون پھیل گیا تو لشکر کو تو یہ نقصان ہو گیا لیکن اس کی جو تھی ولایت ختم ہو گئی سلب ہو گئی اور اس کی زبان لٹک گئی کتے کی طرح یہ جو آتی ان تتروں کو یلحس اولا تتروں کو یلحس جو آئے میں جی؟ میں آراف آراف یہ بلند بہورا کا قصہ ہے تو وہ جو ہے یعنی اپنی جو ہے اس کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے مکان سے گر گیا اور آخر میں ایمان سلب ہو گیا ایمان سلب ہوا اس کا کی بدلا سر جی, مطلب ہاں جی۔ ڈاکٹر سیال صاحب کی تفسیر پڑھتے اسی کی مہارت ہے باقی ساتھی فارغ بھی ہیں اس کی شکل میں ہاں، اور یہ اس کی شکل میں ہاں جی۔ بولا جی۔ کس بیس پہ ہوتے ہیں کہ مطلب وہ تو آپ سرج کے نا کہ امال ہوتے ہیں امال فرشتے لے کر جاتے ہیں علاقے کی دعائیں تو اور مختلف باتیں آئیں آگے یہ گاؤں ہے وہاں سے ایک بس آتی تھی صبح کی نماز کے ساتھ ہی سار مسرا تو وہ کوئی شیخ العزیز صاحب آتے تھے مدرسے میں درس دینے کے لیے بس آتی تھی تھی ان کی وفات ہوگی تو میں نے کہا بس اس نے کہا اس بس ختم شیو دے تو ان کو میں نے کہا بس اس آدمی کے لیے لگائی ہوئی تھی کچھ بھی کرتا تھا لیکن حدیث کا درد نہیں لیے جاتا تھا ہاں۔ یہ فیصلہ اس طرح ہوتا ہے کہ یعنی وہ اس طرح کے عوام ایک فضا بناتے ہیں پھر اسمبلی میں ہو جاتا ہے پھر اسمبلی اس کو منظور کرتی ہے ایک درجے کی منظوری اسمبلی میں بھی ہو چکی ہوتی ہے پھر آگے جاتی ہے صدر کے پاس خط کے لیے سینٹ میں جاتی ہے پھر وہ بھی ہوتی ہے ہے پھر جو تو صدر کے پاس جاتی ہے خط کے لیے تو آخری اپروول وہاں سے ہوتی ہے کبھی اور واپس آتا ہے فیصلہ یعنی تو اس میں اس طرح ہوتا ہے جی, جی، مبارک وطن ہے اور اس میں زمین کا روحانی مرکز ہے اس سے اثرات زمین پر پھیلتے ہیں بہت ہو سکتی ہیں ہر شہر کا ایک مرکز ہوتا ہے کوئی آدمی وہاں پر بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کسی آدمی کو کو اللہ نے ایمان سے نوازا ہوا ہو جی مختلف درجوں کے ہوتے ہیں یہ مسجد فیصل کے جی جامعہ درویش کے سلسلے میں گورنر نے بلایا تھا ہمارے ملان صاحب کو ناراض کر کے بھیج دیا تھا اس نے اس کے چند دنوں کے بعد گورنری ختم ہو گئی اور اسی دن میں نے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس کی گورنری ختم ہو جائے گی اب تو چند دنوں کے بعد پھر ختم ہوگی اخیار سارے نیک لوگوں کو کہتے ہیں اصحاب یمین اخیار صالحین یہ سب نیک لوگ جو حرام سے بچ گئے اور فرائض واجبات سنت موقع کے پابند ہوں ان کو صلاح اخیار اور اصحاب یمین کہتے ہیں ملک میں اب اسلامی قانون نہیں ہے اور مطلب شریعت کی تو ایسی حالت میں جی تو جو نیک لوگ ہیں یا جو اولیاء ہیں ان کی تکلیف کیا ہے ان کو کیسے یعنی رہنا ہے کس نیت سے رہنا ہے کیسے کوئی ہے ایسا نیت سے رہنا زندگی تو آخر پوری کرنی ہے اور جو کچھ دن کا کام ہو سکتا ہے وہ کرتے رہنا ہے ہاں جی۔ دعا مانگتے رہنا کوشش کرتے رہنا تو یہ نیت ہوتی ہے ہجرت کا تو کوئی حکم نہیں ہے جبکہ ایسے حالات اگر ہو جائے کہ نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہو جماعت کی نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہو اور عورتوں کو بےزت کیا جا رہا ہو ہاتھ ڈال رہے ہوں لوگ تو پھر اگر ہجرت کے حالات ہوں تو پھر ہجرت کرنی ہوتی ہے جی؟ پھر ہجرت کرنی ہوتی ہے اور اگر ایسی روک ٹوک نہ ہو تو پھر ہجرت کرنا مستحب رہتا ہے اور فرض واجب نہیں ہوتا ہے تو مستحبہ بھی ہے کہ افغانستان کو ہجرت کی جائے لیکن فرض واجب نہیں ہے اس وقت تو ساری دنیا میں ایسے حالات نہیں ہیں ہاں جی۔ ممالک میں یہاں بہت بھی سختی ہے بہت امریکہ کے پٹھو بنے ہوئے ہیں تو وہ بھی یعنی علماء کو سیاسی تو وہ دو کرنا نہیں رہتا لیکن باقی آماز نماز وغیرہ کی پابندی تو نہیں ہے یہ افغانستان میں جو انقلاب سے پہلے یہ بات حق ہو گئی تھی وہ ہمارے ڈاکٹر تھے وہ بتا رہے تھے کہ ہم یونیورسٹی میں جو لڑکے رہتے تھے ہاسٹل میں تو ہم اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے نماز کی نیت باندھتے کیونکہ ہم اگر اور پھر بھی اگر کوئی آ جاتا ہے دروازہ کھول جاتا ہے تو ہم جن پاؤں سے اس جو نماز کو فوراً دیتے کہیں ان کو پتہ نہ چلے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اس کے بعد یہ سب دور شروع ہاں،, ہاں،, ہاں ترکی سے ایسے نماز روزہ پر روک ٹوک ترکی میں بھی اس طرح کی نہیں ہے یہ سرکاری اداروں میں جاتے ہوئے ان کے سارے سیکولر قانون کی پابندی کرنی پڑے گی سرکاری نوکری میں جاتے ہوئے ڈاڑی منڈانی پڑے گی اور سوٹ ٹائی لگانی پڑے گی اور اسمبلی کی ممبر شپ وغیرہ میں پابندی کرنی پڑے گی عام پبلک پر پابندی نہیں ہے اس طرح کی وہ اگر عام پبلک پر بھی پابندیاں لگا دیں ہجرت کرنا ہوگا جی نگر نے کہا کہ اگر یہ ترکی جو ہے یورپین یونین میں شامل ہو جائے ہاں۔ تو اس کا یہ سیکولر کانسیپٹ پھر ٹوٹ جائے گا خود بخود یہ بات صحیح مطلب وہ کہیں گے کہ اپنے سیکولر کانسیپٹ نے سیکولرزم کی غلط تشریح کی ہوئی ہے سیکولرزم تو ہوا جو امریکہ میں برطانیہ میں ہے باقی یورپ میں ہے کہ جو آدمی اپنے مذہب پر جیسا عمل کرنا چاہے اس کو پوری آزادی ہے ان ظالموں نے تو یہ کیا ہوا ہے کہ سارے لوگ اپنے مذہب پر عمل کریں لیکن مسلمان نہیں کر سکتے سیکولرزم سے پورا یہ رائٹ ہے کہ مسلمان کوئی آدمی اگر کہے کہ یہ یہاں پر کالج اسکول کے بچوں کا اور یو پی ایس کے بچوں کو یعنی یہ کہتے ہیں کہ کریں پتلون پہنے اور ٹوپی نہ پہنے تو یہ بچے چونکہ اتنے ہمت والے نہیں ہوتے سمجھتے بھی نہیں اس بات کو ورنہ کوئی آدمی کہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت جو ہے تو کسی آدمی پر اس کے مذہب کے خلاف پابندی نہیں لگا سکتی مجبور نہیں کر سکتا کوئی مجبور نہیں کر سکتا کوئی بچہ اگر کہے کہ میں کے بغیر آؤں گا ٹائی کے بغیر آؤں گا تو آئین کے تحت اس کو پوری پروویژن ہے اگر میں ٹوپی پہن کر آؤں گا تو کوئی اس کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ یونیفارم ہے اسکول کی یونیفارم تو ٹھیک ہے اس کی ہے لیکن یہ وہ آئین سے ٹکرا تو نہیں سکتی ہے تو آئینی آئنی کا اختیار ہے آدمی کو پورا لیکن بچوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا تو اس لیے وہ میں نے یہ ہمارے یہ بڑے اسکول کی پرنسپل تھی پچھلی تو اس نے مردوں کا کوٹ لڑکیوں کو پہننے کو کہا تو اس کو میں نے کہا کہ میری بیٹی تو نہیں پہنے گی اس نے کہا کیوں میں نے کہا مردانہ ہے جو ہے تو عورت کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے تو اس کے پاس بھی کیا ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے کیا کہہ سکتے ہیں بس آپ اچھا سمجھتے ہیں جو کرتے ہیں کرے جی ہم کچھ نہیں کہتے <laughs> تو میں نے کہا جی میں ان لیے ریکارڈ ضرور بناؤں گا لیکن میں زنانہ وہ ہلیہ والے بناؤں گا تاکہ مردوں سے ان کا فرق جو ہے تو وہ ہو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اگر وہ بناتے ہیں تو میری طرف اجازت ہے جی آپ میں کچھ نہیں کہتے ہیں <laughs> پچھلی پرنسپل صاحب ہے تھی اس کا کوئی نام تھا منور نہ اس کا نام تھا مشرف مشرف ربانی نام تھا اس نے کہا جی مجھے ہماری اس سے کوئی سختی نہیں یہاں پر میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ نہیں تو میں سے کہوں گا کہ یہ تو ایک ملک ہے اس کا آئین ہے آئین کے تحت سارے حقوق میں اصل نے تو آپ کیسے دے سکتی ہوں نہ ہو اسے آئین کے تحت اس کو پتہ تھا کہ میں کہوں کہوں گی تو یہ جو ہے تو اس کی بات کو آگے تک لے جائے کہ اس کو چھوڑے گا تو نہیں جائیں <laughs> تو خیر جی، یعنی یہ تو تو ترکیہ والے یہ آئین کی غلط تشریح کر رہے ہیں اپنے سکندر کی غلط تشریح کو یہ کہہ رہے ہیں صحیح نہیں کہہ رہے کس کار باندھنے والی عورت کے انہوں نے شریعت ہی منسوخ کر دی اسی کے بعد تن پر زلزلوں کے دروازے کھلے اور جس دن سمندر کے کنارے زلزلہ آیا تو اس کی نیوی جو تھی ایک فنکشن کر رہی تھی جس میں شراب پی جا رہی تھی اور شراب کے نشے میں بدمست ہو کر جو ہے تو ان کے ایک نیوی کے ایک جرنیل نے قرآن مجید کو پھاڑ کر پھینکا ہے تو اسی وقت جو ہے جس طرح وہ کیا کہتے ہیں پشتو میں چھڑک چھڑک ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا آسمان کی بجلی چمکتی ہے